حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ اب میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ ہر پسند و ناپسند میں آپ کی بات سنوں گا اور اطاعت کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریر تو اس کی طاقت بھی رکھتا ہے اور فرمایا تو کہہ اپنی طاقت کے مطابق پھر آپ نے مجھ سے بیعت لی اور فرمایا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اناسی